عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے کہا کہا میں خالد کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے سلب یعنی مقتول کے ساز و سامان کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں نے اسے زیادہ خیال کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکہتر